مگر اپن بیبیوں آشری باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہ ہو